تحقق الضرورة للدوام نسب الوقت لا دائما تحقق فؤلية النسبة لا دائما من غير وقت ومباينة للدائمتين على ما مر غير مرة وعام من العامتين من وزن الاتصال فيها في مادة المخاطر في مادة المشروطة للخاطر وصدقهما بدونها في مادة الضرورة والدوام وبلا حيث لا دوام بحسب الوقت فاقصنا المطلقة والممكنة العامتين وذلك ظاهر Thank دیکھ جائے uh,

سچا ہے ہے

پائی جہاں سے وہاں یہ ہے وہاں سے آئے گا تو پہلی ضروری کہ جہاں وہاں اس کا ہم ہے ہو سکتا ہے تمام کے لحاظ سے لحاظ سے لیکن

آن اور یہ مباین ہے جو غیر مقیم آ جائیں گے لادہ ہے وہاں جی اور خاص کر سب کے لحاظ سے تمام وان لاکھ کے لحاظ سے کبھی یہ تو جہاں وہ سب سے آئیں گے وہاں پر لاکھ آ جائے

سب آیا ہے اور ملک ہوگا وہاں یہ کیا گیا ہے اور جگہ پہ نہ ہو جواب اس کے لیے parte مقام مطلب مطلب اور ملک نامہ سے حل ہو جائے الخامسہ تو الوقیت وحیلت ثبوت المعمول اللی موضوع مرسلی ہم وقت وعیر من اوقات الوجود الموضوع مقیدا بلا دوامی بسم اللہ کی ویہ انسانت موضوع وقت فقولنا بی ضرورت بلو وقت حیلولت الارض بینہ ومین شمس اللہ دائم ترقیدوا من موضوع مقتیت المطلقہ جو طالبت المطلقہ دوابت میں آئی کال طالبت ان کا قول من قامل من منقصد ان وقت تلویر دا دائمان ترتیبها من طالبت المقتیت المطلقہ دن موجبت المطلقہ دن آمتی یا گیا ہے جس کو یا گیا ہے

پہلی جو ہو چکا ہے اور سال میں جو سنتی ہے

ضرورت لاشے کامل مختصر بھی یاد آئی تحقیق اور وقت بالکل کافی اور مودی میں بالکل کام هي التي يمكن فيها بضرورة ثبوت المأمور الموضوع أو بضرورة قلبي في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيد بالله عامل في ذاته كانت مجھے بدل کا قول نہ کی ضرورت کو مصامر من قصر مقطع ضرورت اور کی نہیں ہو میں نے سن کی لاگائی میں ترتیب اور میں مجھے بدل مقطع کی من قصر مقطع مقطع ضرورت کی مثال مثلا بات لو مثال مثلا مثلا کہ نام کی ہے نہیں مفہوم لاگوان ہاں یہ لا سے قول من قصر مقطع ضرورت کی وقول النبي ضرورة الأرسل إلى القمر المخفض المستقر به لا دائما ترتيبها بالخالفة الوقتية المطلقة الذي ينزل الأول أي قولنا الأرسل إلى القمر المخفض المستقر به وبالموجبة المطلقة العامة بدل کی

ضرور آ گئی خرچہ ان کی جو نظر ہو جائے کا داریاں ہو گیا بھر گیا کر دیا بھرتے ہیں نوکے کبھی ان کا جو ہے اپنے ہاتھ کے آ گئے چاند کمی نظر آئے گا لیکن اگر صفائی ہے مطلب سندر پہلتے ہیں چاند گیا آنے کے نیچ کے لیے ہاتھ بچی جائے سندر جیسے چل آ گیا ہے بارش اس میں ہوتا ہے یہاں سے ہم ہمارے آتی ہوں فرمی بھی آتے بھی آئے لیکن اگر ایک پیر کے قریب چاند آیا ہوا ہے اب سورج اور اس کے درمیان پینتالیس درجے کا فرق جو ہے وہ رہ جائے گا ایک حد تو نہ ہے اس لیے سورج کی وقت روشنی پوری میں جان سے پڑتی ہے اور سبھی کا مطلب یہ ہو گیا آسمان کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ درمیان میں آئے گا زمین کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ درمیان میں آئے گا موجودہ موجودہ مطلب مقامات اور وہ کلو کامر منفاصل بالکل کلام اور Thank you. کے لحاظ سے ضرورت جو ہے سب آئے پڑھنے کے لحاظ سے ہوتا لاقائمہ روپس کا آگاہ اور جو لائبریری ہے آئے گا یہ نہیں کہاں

آتا ہے راگر لاتا ہے یہ سر وہاں یہ دونوں ہے وہ ڈیلیا سبزیاں یہ مل کے جہاں وہ دونوں سب ہیں یا وہاں پر یہ وہ جائے وہی سب آ جائے تو اس وقت وزن میں آئے وزن میں بہت ضرورت ہے اور عام ہے خاص کر پین سے لب وزن یا خاص کر دوسرا خاص کر جو ہے اس کے لیے وقت آج لگوزن بن جائے گا جو مطلب ہے اس سے سیکھ آئے گی تو مطلب جو ہے وہ ضروری ہوگا جاتے موجود کے لحاظ سے کسی نہ کسی وقت میں وکیلوں کے لیے آ جائیں گے کو کیا جائے گا آ گئےائی چڑا ہے کہاں پہ آؤں والے کو بھی یہاں پہ آگے اور یہ جو ہے وہ بھی ضروری آگے منظر کتاب والا ہے وہ کتاب والا مجھے اور

کب ہوگا پکا ایمبولینس میں لگ پیر وزن کم ہو اب یہاں پیا سے چائے گا تو ساتھ پھر جو میں سستا تھا تو کیا روپیے سے آ رہا ہے تو روپیے لاد ہے اور روپیے لادے روپیے آ جائے گا کیونکہ ضروری ہے مطلب اگر مطلب اس کے علاج کے اندر تو ہسپتال گئے تو ان سے تیاج ہے اور کیا جائے تو آپ کو کیا آ جائے گا لیکن اگر وہ میں ہے تو وہ ضروری ہے

تمام ضرورت کا اپنی مسئلہ پر خاصل ہو گیا تمام کو یہ حاصل ہو گیا وقت مریم جو ہے وہ کر لو اور انہوں نے تو کسی وقت میں ہونا ہے کسی وقت میں وہ غلط پائی جائے گی اسے پایا جائے گا

بس اس کا سمجھتا ہے اس وقت کیا وہ کیا ہو اس کے بارے میں بتا دیں خاصہ ہے یہ خاص ہو جائے گا سر جلد سے تمام اوقات میں مجھ جو تمام اوقات میں سکتے ہیں وہ بعض اوقات میں ساتھ کے بن جائیں گے رہے طرح پر بعض اوقات ذات جائیں گے آگے لیکن اس کا سے نہیں ہونا اگر ضرور بعض اوقات اولاد میں چھٹی آئے تو پھر تمام اوقات میں چھٹی آئے اس لحاظ سے عامہ عثمان رسانی کے لحاظ سے اسے چل رہا ہے اور یہ مکیہ شہر کے سب سے آ گیا لیکن جب تو کرے مادہ رسول تمام اوقات ہو جائے یہ تمام اوقات کیا جاتا ہے یہاں کے نمایاں ہیں کیونکہ وہاں تمام افاد ہیں ان میں فرمولی تعداد ہوگا یا غلطی ہوگی ابیاں اور کمیاں ہوئی ہیں اس کے لحاظ سے پہل کے نمائند ہو جائے گا کیونکہ کام موسی امبر میں ساتھ موسیقی والے اور پائی جائے گی صفحہ درج ہے اس میں لے لو خادثہ اس کا خاصہ ان سے کیا آ گیا اور یہ کیا جو ہے سے کیا آ جائے گا لیکن یہ بات ہے ضرورت ہے اگر اطلاق وہاں کو احتیاط ہے کہ اس کا خادثہ جو کیا خاصہ جیسے کہ یہ کیا آئے گا اور جہاں تمام بہتر میں سے ہے اور خاص وقت میں ثابت ہے تو کیا آئے کیا احمد ہے کہ آمنے کے ساتھ کیا ہو گئی کہ یہ مقصد ہو گیا تاز کے ساتھ میں مجھے یہ گزرنا ہے مجھے خاص سوچتا مجھے اس طرح پر دیا جو ہے آئے گا وہ عام ہو گیا یہ جو نسبت ہاتھ سے جائے گا عامہ جو ہے اس کی چیز میں ہاتھ سے جائے گا اسی طرح مفت نامہ ہوگا

اشتے ہیں تو ہم دس بار بس کے وہاں کام کتنے آئیں گے اور کیا جائے آپ ورثے